بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تریپن بات آگے بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ سے نور کا سوال ہے نور کے بغیر زندگی بے نور ہے بے سرور ہے بے حضور ہے اللہ اللہم اجعل لی اللہ اللہم اللہ لی نورا بھائی بہنوں خوب اللہ اللہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھو محمد الرسول اللہ رٹو تاکہ نور ملے موبائل اور نیٹ کی کالی روشنی نے دلوں کو بے نور کر دیا ہے وہ مسلمان نوجوان جو زمین کا رنگ بدل سکتے تھے جو پہاڑوں کا سینہ چیر سکتے تھے جو سمندروں کو مسخر کر سکتے تھے وہ واٹس اپ پر الفاظ کی مکھیاں مار رہے ہیں فیس بک پر کھٹملوں سے کھیل رہے ہیں جبکہ حقیر اور ذلیل یہودیوں نے روئے زمین کی پہلی سیون حکومت کا اعلان کر دیا ہے مودی ہندوستان کو ایک مشرق ریاست بنانے کی تیاری میں ہے اور ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جنہیں کلمہ طیبہ تک درست پڑھنا نہیں آتا جو دین کے باغی اور اسلام کے شاکی ہیں بس انہیں اس بات کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور حکمرانی ان کا حق ہے وہ ہمارے جسموں سے خون اور ہمارے دلوں سے جذبے چوس رہے ہیں سلام ہو کشمیری مجاہدین کو وہ اپنا موبائل اور اپنا نیٹ بھی جہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ نہ خبروں پر تبصرے کرتے ہیں اور نہ ایک ایک بیان اور ایک ایک واقعہ پر مکھیاں مارتے ہیں انہوں نے اپنے موبائل اور نیٹ کو تلوار بنا دیا ہے بم بنا دیا ہے کلاشن کوف بنا دیا ہے تیر کمان بنا دیا ہے دعوت جہاد کا لاؤڈ سپیکر بنا دیا ہے گویا کہ انہوں نے موبائل اور نیٹ کو پاک کر کے پاک کاموں کا معاون بنا دیا ہے اب انڈیا ان سے لرز رہا ہے اربوں روپے ان کے موبائل کا رخ موڑنے اور ان کے موبائل کے وار ڈھونڈنے پر خرچ کر رہا ہے مگر بات نہیں بن رہی ہاں بے شک دل میں ایمان ہو تو ہر چیز ایمان کی معاون بن جاتی ہے مومن کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے تو وہ بھی ایمان کی روشنی بکھیرنے لگتا ہے جبکہ فاسق کے ہاتھ قرآن مجید بھی آ جائے تو وہ اس میں انکار جہاد کے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے ہاں بے شک نصیب اپنا اپنا یا اللہ نور عطا فرما ہمارے نصیب کو منور اور نورانی بنا اللہ ولی اللہدین یخرجہم و الظلمات الى النور بات آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل کسی ملک کا نام نہیں وہ گنڈوں بدماشوں کا ایک مافیا ہے دنیا کے ہر جرم اور ہر گناہ کا اڈہ اسرائیل کوئی حکومت نہیں وہ ذلیل یہودیوں کی سازشوں کی ایک کالونی ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ذلت اور مسکنت کو مسلط فرما دیا ہے وہ طاقتور ہو کر بھی ذلیل ہیں محتاج ہیں اور خوف زدہ ہیں اور وہ مالدار ہو کر بھی بخیل ہیں مسکین ہیں حریث ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے جو یہودیوں کو ذلیل نہیں مانتا وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھتا رشوت دے کر جینا بھی کوئی جینا ہے خوف کی دیواروں کے پیچھے زندگی بھی کوئی زندگی ہے ہزاروں سازشی ادارے بنا کر اپنے سانسوں کی بھیک مانگنا بھی کوئی عزت ہے ہزاروں لابیاں بنا کر ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنی غنڈہ گردی قائم کرنا بھی کوئی بہادری ہے مجاہدین کے پتھروں سے چوہوں کی طرح کانپنا اور دن رات بمباریاں کر کے امن تلاش کرنا بھی کوئی امن ہے اللہ کے لیے میری ان باتوں پر غور کریں اور یہودیت صحونیت کے روب سے نکلیں آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اور مستقبل دونوں کے لیے یہودیوں کے حالات بہت اہم ہیں ہمارے قرآن عظیم الشان کی سب سے بڑی صورت البقرہ یہودیت کو بیان کرتی ہے اور یہودیت سے بچنے اور نمٹنے کے طریقے سکھاتی ہے معلوم ہوا کہ یہودی بہرحال ہمارے لیے خطرہ ہیں اور یہودیت ہمارے لیے ایک ایسی خباصت ہے جس سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے اگر ہم اس سے نہ بچے تو یہ ہماری رگوں میں گھس جائے گی آغاز اسلام میں ہمارا مقابلہ یہودیوں سے ہوا اور ہم مسلمانوں نے ان کا وہ حشر کیا جو کہ صورت الحشر میں مذکور ہے تب سے یہودیوں نے میدان چھوڑ کر سازش کا راستہ پکڑا ہوا ہے اور وہ دیواروں کے پیچھے سے ہم پر وار کرتے ہیں مگر قرب قیامت میں یہودی ایسی طاقت بنا لیں گے جو کہ میدان میں ہمیں للکارے گی تب مسلمان متحد ہو جائیں گے اور ابتدائی نقصانات کے بعد اسی جگہ جہاں آج اسرائیل قائم ہے یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے یہودیوں کی قیادت دجال کے ہاتھ میں ہوگی جبکہ مسلمانوں کی کمان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگی تب اسلام کے عروج کا وہ زمانہ شروع ہوگا جو روئے زمین کے ہر کچے پکے گھر اور خیمے تک اسلام کو پہنچا دے گا خوشی کی خبر ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے ٹرمپ کا القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور اب اسرائیل کی پارلیمنٹ کا اپنے معافی اڈے کو سہیونی ریاست قرار دینا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور آگے چونکہ عظمت اسلام اور عروج کا دور ہے تو ہمارے لیے بہرحال ایک خوشی کی بات ہے مگر آج سے لے کر اس عروج کے درمیان کا عرصہ آسان نہیں ہے اس میں فتنے ہیں اس میں فتنوں کی بڑھتی طاقت کا دور ہے اس میں مسیح دجال کا زمانہ ہے اس لیے اپنے ایمان کی بنیادیں مضبوط کریں اپنے ایمان کی چوٹی کو اپنا ٹھکانہ بنائیں چوٹیاں ہمیشہ فتنوں اور آفتوں سے پناہ کی جگہ ہوتی ہیں اور اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیر اللہ ہے جہاد فی سبیر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں مستحکم بنائیں جہاد کو سمجھیں جہاد کو مانیں جہاد کی تربیت حاصل کریں اور جہاد سے چمٹے رہیں اہل دجال کا نہ کوئی دجال کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ دجالی فتنے بس شرط یہ ہے کہ جہاد سے ہمارا تعلق صرف لفظی کلامی نہ ہو بلکہ قلبی عملی اور جانی ہو اللہ پاک ہمارے قلوب کو نور عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو نور عطا فرمائے ہمارے بدنوں کو نور عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان کی چوٹی جہاد کو دیکھ سکیں اور اس پر پناہ پکڑ سکیں آپ کبھی کسی مستند کتاب میں موت کی شدت کا حال پڑھیں اللہ اللہ اللہ موت بڑی سخت بھاری اور کڑوی چیز ہے یہ تلواروں کے وار تندور کی گرمی اور پہاڑوں کے بوجھ سے زیادہ سخت ہے مگر ابھی حال ہی میں دو روز پہلے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے دو محبوب مجاہد شہید ہوئے اور ان میں سے ایک نے عین شہادت کے وقت قریب دیوار پر لکھا جیش محمد زندہ باد یہ ہے جہاد کی کرامت یہ ہے شہادت کی لذت کہ جان نکلتے وقت بھی ہوش سلامت ایمان سلامت جذبہ سلامت اور یہ فکر کہ جاتے جاتے بھی دوسروں کو حق کا راستہ دکھاتے جائیں ہم بھی آگے بڑھیں جب بات آگے بڑھ رہی ہے تو پھر ہم بھی آگے بڑھیں ہم نہ میڈیا کے ذریعہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ سوشل میڈیا کے ذریعہ قرآن مجید میں کافروں کی ایک سازش کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ پہلے پارے میں سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی ترقی دکھا کر اچانک اس ترقی کو پیچھے کھینچ لو اس سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل جائے گی کچھ باثر لوگوں کو بھیجو کہ وہ آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کریں اس سے مسلمانوں میں ہر طرف خوشی اور اعتماد پھیل جائے گا پھر اچانک وہ لوگ دوبارہ اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیں تب مسلمانوں میں بددلی پھیلے گی اور وہ بھی نعوذ باللہ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو کر کفر میں اپنی کامیابی دیکھنے لگیں گے اب آپ اس زمانے میں اس طرح کی سازش دیکھیں چار پانچ سال پہلے کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں جہاد جہاد اور جہاد مجاہدین کی تصویریں ان کی کامیابیوں کے چرچے ان کی گردنیں کاٹتی ویڈیوز ان کے اونچے اونچے بیانات یہ سب کچھ اتنی تیزی اور کثرت سے نشر ہو رہا تھا جیسے کہ دنیا بھر کا میڈیا مسلمانوں کے قبضے میں ہو فیس بک کا بانی کوئی عربی مسلمان ہو یوٹیوب کا مالک بغداد کا کوئی سنی مجاہد ہو اور امریکی اخبارات کے ایڈیٹر افغانستان کے مسلمان ہوں نہ کوئی پابندی تھی اور نہ کوئی قدغن حالانکہ یہ چاہتے تو کچھ بھی نشر نہ ہونے دیتے یہ چاہتے تو اوباما کو للکارنے والی ویڈیوز کا راستہ روک لیتے یہ چاہتے تو خبروں کا بلیک آؤٹ کر دیتے مگر کچھ نہیں روکا جا رہا تھا بلکہ ہر طرف جہاد اور مجاہد کو للکارتے مارتے دھاڑتے گلے کاٹتے نکاح رچاتے اور تقریریں گاڑتے دکھایا جا رہا تھا یہ بالکل اس طرح کا نقشہ تھا جیسا کہ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ پہلے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا دو اپنے بڑے بڑے لوگ مسلمان کرا دو تاکہ مسلمان زمین سے اٹھ جائیں ہر روز ترقی دیکھنے کے عادی ہو جائیں اور پھر اچانک یہ فریبی سیڑھی ان کے نیچے سے ہٹا دو اور کفر کا ایسا غلبہ دکھاؤ کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ جائیں اب آپ آج کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں کہیں مجاہدین اس شان و شوکت سے نظر آ رہے ہیں کالے برکوں والے ہاتھوں میں کلاشنیں نظر آ رہی ہیں مجاہدین کے بیانات اور ویڈیوز اس پیمانے پر نشر ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں چنانچہ اس سازش کا اثر ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ زمین سے چپک رہا ہے اور وہ دل تھام کر خوف زدہ ہیں اور ان کا جہاد پر سے اعتبار کمزور ہو رہا ہے حالانکہ اگر چار سال پہلے مجاہدین کی تعداد مثال کے طور پر دو لاکھ تھی تو آج الحمدللہ چار لاکھ ہے یہ عدد میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے لکھا ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں جہاد اور مجاہدین کا مکمل خاتمہ کیا جا چکا ہو وہ جو عروج تھا وہ بھی مصنوعی یعنی آرٹیفیشل تھا اور آج جو زوال دکھایا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مصنوعی اور نقلی ہے افغانستان میں بدستور جہاد جاری ہے اور دشمن بری طرح سے بے بس ہے کشمیر میں جہاد کے پرچم گلی گلی میں لہرا رہے ہیں اور آپریشن آل آؤٹ کرنے والے خود بری طرح سے آؤٹ ہو رہے ہیں فلسطین کا جہاد اپنی جگہ برقرار ہے وہی عظیمت وہی جوش وہی قربانی اور وہی دشمنوں کے حواس پر تسلط عراق اور شام میں بھی جہاد اور لڑائی جاری ہے ابھی تک وہاں کے ظالم حکم ابھی تک وہاں کے ظالم حکمرانوں کا وجود غیر ملکی سہاروں پر ہے عراق کی حکومت امریکہ اور ایران کے بغیر اور شام کی حکومت روس اور ایران کے بغیر ایک ہفتہ قائم نہیں رہ سکتی تو پھر مایوسی کس بات کی ہم اسی لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا اثیر بننے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں دکھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پھیلاتے ہیں اللہ کے لیے اپنے کام کو ان کا محتاج نہ بنائیں بات آگے بڑھ چکی ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے نور مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نور پا کر آگے بڑھیں نظریاتی اور عملی مسلمان مجاہد بنیں اور زمین پر آنے والی تبدیلیوں میں اپنی چڑھتی جوانیوں کا پورا پورا مثبت حصہ ڈالیں اور ہاں تیراکی اور تیر اندازی سیکھنا جلد شروع کر دیں یہ آغاز ہوگا اللہ پاک ہم سب کو بہترین انجام عطا فرمائے نور والا خاتمہ ایمان والا خاتمہ حسن خاتمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ